پھر ہوا یہ کہ ہم نے لوت اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا سوائے ان کی بیوی کے جس کے بارے میں ہم نے یہ طے کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی